درجہ ملے گا لیکن ہمارے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہ جائے گی ایک بات تو یہ تھی ان کے ذہن دوسری بات یہ تھی کہیں ٹارچر پر ہم لوگ ان کی ملت میں لوٹنے پر مجبور نہ ہو جائیں اور اگر ایسا ہوا تو ایمان ہاتھ سے گیا توحید گئی اور جب توحید ہاتھ سے گئی تو کامیابی ہاتھ سے گئی ولن تفلحو اذن ابدا سے اسی بات کو بیان کیا گیا اسباب کیا ہیں لیسنس کیا ہیں عبرتیں کیا ہیں عبرتیں یہ ہیں اسباق یہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے تم اللہ کے لیے مٹ کر دیکھو اللہ تمہیں زندہ و جاوید بنا دیتا ہے اللہ کے لیے لٹ کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تم اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کر دیکھو اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اللہ کے لیے مر کر دیکھو تمہیں زندہ جاوید بنا دینے کے لیے اللہ تیار ہے یہ بات ہمیں لفظ مرفق سے معلوم ہو رہی ہے مرفق مرفق کا مطلب ماہرین لغت نے بیان کیا ہے ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے منفعت ہو اسے مرفق کہتے گویا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہوا اللہ تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کرے گا جو تمہارے لیے منفاط بخش ہے وہی بات کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا کر دیکھو اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو ذات اسباب کے ذریعے اسباب کے واسطے سے رزق دے سکتی ہے وہ بغیر اسباب کے بھی رزق مہیا کر سکتی ہے مقصود کیا ہے کھانے سے پیٹ کا بھرنا اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رزق انسان تک پہنچا دیتا ہے اب اگر بلا واسطہ اگر آدمی کو زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھ سکتا ہے تین سو سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھا جو ذات اسباب کے واسطے سے پال سکتی ہے کسی کو وہ ذات بغیر اسباب کے بھی پرورش کر سکتی ہے اپنا گھر چھوڑا انہوں نے صحت بخش خوشگوار ماحول چھوڑا ہوگا مادی ماحول مراد ہے روحانی ماحول تو بڑا گلی اور جیسے ہی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ تبارک و تعالی نے مفت کا بغیر کرائے کا گھر مہیا کر دیا بغیر کرائے کا مفت کا گھر مہیا کر دیا پتا نہیں ان کے گھر پہ کوئی دربان رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر کے دربان کو کتے کی شکل میں مقرر کر دیا ذکر کیا گیا کہ وہ کل بہم البل وسیب ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا ہو سکتا ہے مادی ماحول خوشگوار ان کی بستی کا نہ رہا ہو لیکن انہوں نے جب اپنی بستی کے نہ خوشگوار ماحول کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں ایک ہائیجینک قیام گاہ دے دی جہاں سورج کی روشنی بھی پہنچ رہی ہے ہوا بھی پہنچ رہی ہے ایک ہائیجینک قیام گاہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کر دیا بستی میں تھے تو کھانے پینے کے لیے ہاتھ ہی لانا پڑتا رہا ہوگا ایسے گھر والے تو بیٹھ کر انہیں کھلاتے پلاتے تو نہیں رہے ہوں گے جاؤ کچھ کما کر لاؤ بچارے کما کر لاتے رہے ہوں گے اور پھر ہاتھ سے کھاتے رہے ہوں گے اللہ نے فرمایا اب تم کو ہاتھ بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے پیر بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے ارے منہ تک چلانے کی ضرورت ہے تین سو سال تک ہم تمہیں ایسے ہی زندہ رکھتے ہیں خلاصہ یہ نکلا اللہ کے لیے جو سب کچھ چھوڑ دے اللہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے جو آدمی سب کچھ چھوڑے تو پہلی چیز سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے یہ فلسفہ اور یہ قانون ہمیں کس آیت سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے جو یہاں موجود ہے ربی لی اکربا من هذا رشدا قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی ہدایت ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں یہاں جو کتے کی حالت بیان کی گئی ہے غالباً یہ جب بستی سے بھاگے تو انہی کے محلے کا کوئی کتا تھا جو ان سے مانوس تھا ان کے پیچھے لگ گیا غار میں جب یہ داخل ہوئے تو یہ غار کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا حالت غور سے دیکھیے وہ کلبہ باستن زراع بالوسیط کتا اپنے ہاتھوں کو غار کی چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے تھا آپ یہ بتائیے کتا سوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے غور سے دیکھو کتا جب سوتا ہے تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو یہاں آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کتا نہیں سوتا بلکہ ہاتھوں کو پھیلا کر اس وقت بیٹھتا ہے جب پہرے داری کر رہا ہو اور یہاں تو سویا ہوا ہے یعنی جو حالت جاگنے کی ہے وہ حالت اللہ نے اس کتے کی سونے کی بنا دی ہے کتا اگر سوتا تو ایسی حالت میں نہ رہتا اس لیے کہ ہاتھ کو پھیلا کر نہیں سوتا یہاں سو رہا ہے اور تین سو سال تک سوتا رہا ہے اور حیت کیسی رہی ہے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یہ تو جاگنے کی کیفیت ہے پہرے داری کے وقت کی کیفیت ہے اس سے بداتیوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کے مزاروں کی پہرے داری کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کی پہرے داری ان کا کتا کر رہا تھا اولن تو یہ قیاس قیاس مال فارق ہے اس لیے کہ کتا بھی زندہ تھا اور اصحاب قید بھی زندہ تھے صرف نیند تاری تھی اصحاب کہف کے بھی شعور اور احساس معطل تھے اور کتے کے بھی احساس اور شعور معطل تھے تو جب پہرے داری کا اتنا ہی شوق ہو تو بابا کو پہلے نیند میں لاؤ پہلے ان کو زندہ کرو نیند میں لاؤ اور پھر تم لوگ بھی نیند میں چلے جاؤ تب تو قیاس صحیح بیٹھتا ہے وہ تو مرے ہوئے ہیں اور تم زندہ ہو یہاں تو دونوں زندہ ہیں صرف سو رہے ہیں تو یہ قیاس کرنا کہ ہم لوگ مزار بنا کر کے اپنے اولیاء کی پہرے داری کرتے ہیں جیسے اصحاب کیف کی پہرے داری وہ کتا کر رہا تھا یہ قیاس قیاس مال فارق ہے اس لیے کہ یہاں تو زندہ لوگ پہرے داری کر رہے ہیں مردوں کی وہاں تو زندہ زندوں کی پہرے داری کر رہا ہے یہاں تو ایک مرا ہوا ہے زندہ ہے اور یہاں دونوں کی دونوں زندہ ہے یہاں ایک حقیقی نیند سے متصف ہے اور یہاں ایک مجازی نیند سے متصف ہے تو یہ قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ایک عجیب و غریب نکتا ہے اس کتے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جاگے تو پیسہ دے کر کے انہوں نے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے کر کے آؤ شہر سے کچھ لے کر کے آؤ اور دیکھو چپکے سے جانا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے یہ آدمی گیا اللہ فرماتا ہے وہ کداری کا آسر نہ یہ تو چھپ کر گیا تھا لیکن ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا اس نے پیسہ دیا ہوگا دکاندار نے پیسہ دیکھا ہوگا کہ یہ تو تین سو سال پہلے کا ہے ہو سکتا ہے اس آدمی کو کہیں سے دفینہ ملا ہو حکومت کو خبر کرنا چاہیے معاملہ ایسا ہی ہوا نتیجے بات کھل گئی سارے شہر کے لوگ حیران رہ گئے لیکن اب ماحول بدل چکا تھا تین سو سال پہلے پورا ماحول مشرقہ تھا اب سارے کے سارے لوگ توحید پرست ہو گئے تین سو سال کے بعد ماحول بدل چکا ہے تمام لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا پوری بستی امٹ کر غار کے پاس چلی آئی اصحاب کہف جو اندر تھے وہ باہر نکل آئے دیکھا کہ میرے ساتھی کے ساتھ تو پوری بستی چلی آئی ہے پوری بستی ان کا احترام کرنے لگی ان کی توقیر کرنے لگی انہیں اپنے سر اور آنکھوں کے اوپر بٹھانے لگی انہوں نے کہا کہ بستی میں چلیے ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا مکان بنا دیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسی غار میں رہیں گے وقتاً فوقتاً ہم بستی میں آتے رہیں گے اللہ فرما رہا ہے لیا لم اللہ حق ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا مطلب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اگر تمہاری موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ تم نے میں میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے تو ہم نے بدلہ جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے اور دنیا ہی میں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو آدمی جب مرنے کے بعد اٹھے گا اور وہ کامیاب ہوگا تو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ آدمی کامیاب ہوا اسے احترام کی نظر سے دیکھیں گے میدان محشر میں بھی اسے عظمت کی نظر سے دیکھیں گے توقیر کی نظر سے دیکھیں گے یہاں بھی دیکھو دنیا ہی میں اصحاب کہف کو آخرت کا منظر دکھا دیا گیا کہ تین سو سال بعد تم اب اٹھ کر کے اسی بستی میں آئے ہو دیکھو جس بستی سے تم بھاگے تھے تمہارے ایمان کی وجہ سے آج اس بستی کے لوگ تمہیں سراخوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی رہی بفیہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جو ذات تین سو سال نیند میں مبتلا رکھنے کے بعد دوبارہ تین سو سال تک سوتے رہنا اور تین سو سال کے بعد بیدار ہونا در حقیقت اقوع قیامت کی دلیل ہے اور اقوع قیامت کی نظری دلیل نہیں بلکہ بدی ہی اور مشاہداتی دلیل ہے ایک دن وہ تھا جب بستی والے ان کی جان کے دشمن تھے آج وہ دن ہے اللہ فرما رہا ہے اب یہ تنازع امرحم فقال ابن علیہم بنیا آپس میں گاؤں کے دو گروہ جھگڑنے لگے ایک گروہ دنیا داروں کا تھا اور ایک گروہ دینداروں کا تھا دنیا داروں نے کیا کہا کہ ان کی یاد میں ایک عمارت بنا دی جائے ایک میموریل بنا دیا جائے جیسے نیتا لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کا اسٹیچو بنا کر کے کہیں نصب کر دیا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نام سے اسکول بنا دیا جاتا ہے میموریل مقصد کیا ہے تاکہ اس اسٹیچو کے ذریعے ان کی یاد لوگوں کے حافظے میں تازہ رہے اس اسکول کو دیکھ کر کے ان کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے تو دنیا دار لوگوں نے کہا کہ ایک میموریل بنا دیا جائے عمارت ہے عمارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنقید فرمائی ہے عمارت برائے عمارت نہیں بنانا چاہیے رب عالم و بہم کہہ کر کے تنقید فرمائی ہے کہ ان کا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے اس لیے کہ عمارت بھی فانی ہے اور لوگوں کے حافظے بھی فانی ہیں عمارت بھی فنا ہو جائے گی اور لوگوں کے حافظے بھی فنا ہونے والے ہیں اس لیے کہ آدمی مر گیا تو اس کا حافظہ بھی پنا ہو گیا لیکن اللہ کے حافظے میں یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کوئی آ گیا تو ہمیشہ اس کے علم میں تر و تازہ رہتا ہے دنیا والے تو بھول جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں بھولتا رب ہم تو اصل چیز ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اپنے کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے میموریل اور عمارت اور کوئی چیز بطور یادگار بنانے کی وجہ سے وہ لوگوں کے حافظے میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا کوشش یہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ زندہ رہے دوسرا گروہ جو دینداروں کا تھا انہوں نے کہا کہ میموریل کا کو بنا رہے ہو اور یہ حکمراں طبقہ تھا پہلے طبقے کے اوپر غالب تھا کہنے لگے کہ لنت علیہ مسجد ان کی یادگار میں ایک مسجد بنا دی جائے کیا چیز بنائی گئی معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا میموریل بنایا گیا یا مسجد بنائی گئی اس پر کوئی بھی وضاحت موجود نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بس اتنا ہی تھا جو ہم نے بیان کیا لیکن کچھ فضول پسند طبیعتیں حقیقت جاننے ہی پر بس نہیں کرتی بلکہ وہ فضول پسند ہوتی ہیں حقیقت کے جاننے پر اکتفا نہیں کرتی اور جو ذہن حقیقت کو جان لینے پر اکتفا نہیں کرتے وہ فضول باتوں میں الجھ جاتے ہیں بتایا گیا کہ وہ فضول باتیں کیا ہے سیقولون سلاست رابعهم قلبهم ویقولون خمسط سادسهم قلبهم رجم بالغیب ویقولون سبات و سامنهم قلبهم قل ربی عالم بعدتهم ما یعلمهم اللہ قلیل فلا تماری فیهم اللہ مران ظاہرہ ولا تستفت فیهم منهم احدا فضول پسند طبیعتوں نے کیا کیا ایک فضول چیز ایجاد کر لی کچھ لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ لوگ کہنے لگے نہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا کچھ لوگ کیا کہتے تھے تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا قرآن حکیم نے ان دونوں اقوال کے اوپر تنقید کیا کہا رجم بلغیر اٹکل پچو باتیں ہیں یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قرآن حکیم نے دونوں اقوال ذکر کرنے کے بعد تنقید فرمائی ہے کہ تعداد تین کی چوتھا ان کا کتا تعداد پانچ کی چھٹا ان کا کتا یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے رجمم بلغیر اٹکل پچھو باتیں تیسرا کل پیش کیا جا رہا ہے وہ کلو سب آتوں سامن کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اصحاب صحاب اور آٹھواں ان کا کتا تھا دیکھیے آپ آپ کو تینوں بیانات میں کوئی فرق نظر آیا بہت بڑا فرق ہے تینوں بیانات میں کوئی فرق کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے بہت بڑا فرق ہے پہلے دو اقوال جن پر قرآن حکیم نے تنقید کی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھیے تین تھے چوتھا ان کا کتا واؤ نہیں ہے بیچ میں اینڈ نہیں ہے حالانکہ کیا کہنا چاہیے اصحاب کیف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا واؤ نہیں ہے اینڈ نہیں ہے بیچ میں دوسرا کال خم ستن پانچ تھے چھٹا ان کا کتا واؤ نہیں ہے حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا لیکن تیسرا کال کہا گیا سبا تم سات تھے وہ اینڈ اینڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ کتے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے تھے جیسے آج کے بریلوی اہمیت دیتے ہیں پوری تقریر کتے کے اوپر قرآن یقین کہتا ہے یہ بحث ہی سرے سے فضول ہے تو اسی ذہنیت کے لوگ پہلے بھی موجود تھے جو دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے وہ کتے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب اصحاب کہف کی تعداد کا ذکر کرتے تو اس کے ساتھ کتے کو ذکر کرتے تو واؤ نہیں لاتے تھے مقصد یہ تھا کہ کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا تبھی تو واؤ نہیں لاتے تھے کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا صوفیہ نے یہیں سے فنا فل اصل کا نظریہ اخذ کیا ہے کہ ایک آدمی پنیہ کرتے کرتے نیکی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ برہمزم ہو جاتا ہے ایسے ہی نیکی کرتے کرتے ایک آدمی اللہ میں گم ہو جاتا ہے اس کو فنا فل اصل کہتے ہیں قرآن حکیم نے دو اقوال کے اوپر تنقید فرمائی جس میں واو نہیں تھا اور جس میں واو تھا اس پر تنقید نہیں کی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کتا ان کے ساتھ رہ کر خواہ کچھ بھی ہو گیا ہو کتا ہی تھا اللہ واو لا کر کے ایک حرف لا کر کے قرآن حکیم نے کتنا ڈفرینس پیدا کر دیا ہے کتنی بڑی حقیقت آشکارہ فرما دی یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہتے ہیں صرف اینڈ لا کر کے بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ تین سو سال تک رہتے رہتے کتا خواہ کچھ بھی بن گیا ہو کتا ہی تھا اور یہاں تناسخ اور آوا اور پنرجنم کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تین سو سال تک کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے کتا ہی تھا آدمی نہیں بن گیا یعنی کتا آدمی نہیں بن سکتا تو ایسے ہی مرنے کے بعد کوئی آدمی کتے کے جون میں نہیں آ سکتا جی یہ ہے آواگمن کے نظریے کا رد پنرجنم کا رد کر دیا گیا کوئی کتا تین سو سال تک نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے آدمی نہیں بن سکا تو ایک آدمی مرنے کے بعد کتا کیسے بن سکتا پنرجنم کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی تو ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف جون بدلتا رہتا ہے جون مینس کالب بدلتا رہتا ہے اگر آدمی برا ہے تو کبھی بلی کے جون میں چلا جاتا ہے کبھی بھینس کے جون میں چلا جاتا ہے کبھی گائے کے جون میں چلا جاتا ہے کبھی کتے کے جون میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب کسی بھینس کو دیکھو تو یہ سمجھو یہ موٹی بھینس پہلے جنم کے اندر کوئی بدکار عورت رہی ہوگی کسی گائے کو دیکھو جو جوان ہو سمجھ لو کہ پچھلے جنم کے اندر کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوگی کیسا فلسفہ ہے کیسا نظریہ ہے اتنا بےحدہ نظریہ اور اتنا لایا اور فضول نظریہ دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے واو لا کر کے اسی نظریے کا رد فرمایا ہے کہ تین سو سال تک نیکوں کے ساتھ کتا رہا خواہ کچھ بھی بن گیا ہو کتا ہی تھا وہ اسی وجہ سے بار بار کلب کلب اللہ کہہ رہا ہے انسان نہیں تو کلب ہی تھا وہ کتا ہی تھا وہ اور جب نیکوں کے ساتھ تین سو سال تک رہنے کے باوجود بھی کتا کتا ہی رہا تو مرنے کے بعد اگر آدمی برا ہی صحیح کتا نہیں بن سکتا کتا انسان نہیں بن سکتا انسان کتا نہیں بن سکتا اب یہ کہنا کہ اصحاب کہب کا کتا جنت میں جائے گا اور وہ خیالی سانپ جو کوہ تور پر موسا سے ملا تھا پھر بڑے بڑے بال ہو یہ سب مائتولوجی ہے اور وہی گارے سور میں آیا اور اسی نے حضرت صدیق کو کاٹا اس سے زیادہ فضول بات کوئی نہیں ہو سکتی انہدا اللہ اللہ الاولین اور یہی تو آج کے بریلوی علماء کی تقریر کی رنگینی ہے اور بے وقوف لوگ اس کے اوپر سر دھنتے رہتے واہ واہ کیا بات کہی ہے اللہ فرماتا ہے عقل سے کام لو ہم نے تمہیں عقل دی ہے قوت مفکرہ دی ہے قوت سے کام لو عقل سے کام لو اگر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی توہین کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جس سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے ڈفرینشیشن جو ہے اسی عقل کی وجہ سے ہے دیگر حیوانات اور انسان کے درمیان بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین تے چوتھا ان کا کتا بعض لوگ کہتے تھے کہ پانچ تے چھٹا ان کا کتا یہ دونوں اقوال اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر ہیں یہ رجمن بلغیب کا دوسرا ترجمہ میں نہیں کیا اس پر تو تنقید ہے یعنی دونوں اقوال صحیح نہیں وہ اکولوں سب آلب ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سات سے آٹھواں ان کا کتا اس کال کے اوپر تنقید نہیں کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہی کال صحیح ہے سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کر ربی عالم و یہ لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ کو ان کی تعداد کا زیادہ علم ہے ہاں چند لوگ اس کو جان سکتے ہیں کیسے اگر غور کریں میرے کلام میں تو چند لوگ جان سکتے ہیں حضرت عباس ابن عباس فرماتے تھے کہ میں انہی چند لوگوں میں سے ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم ہے ما یعلمہم اللہ قلیل سے اشارہ کر دیا گیا کہ چند لوگوں کو اس کا علم ہے جو اس آیت کریمہ پر غور کریں گے اور دو جملوں کے اندر دو باتیں بڑی پیاری کہی جا رہی ہیں فلا تمہارے فی ملنا میران ظاہرہ تو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تم بحث نہ کرو اگر بحث کی نوبت آ جائے تو سرسری بحث کر کے نمٹا دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اسے بڑی دانش مندی کے ساتھ رخصت کر دو ہنس کر کے ٹال دو سرسری طور پر اس کو وہاں سے ہٹا دو فضول بحثوں میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اس کو مسکرا کر کے ٹال دو ایک مولی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے عنوان پر بحث چل رہی تھی کہ جنت میں سب کچھ ملے گا ایک دیہاتی وہاں بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا کام مولی صاحب ایک بات پوچھنی ہے ایک سوال پوچھنا ہے مولی صاحب بولے ٹھیک ہے پوچھو کہا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی جنت میں حکا بھی ملے حکا پینے والا تھا وہ جنت میں حکا بھی ملے مجھے صاحب نے دیکھا یہ سوال برائے سوال ہے فضول قسم کا سوال ہے تو مسکرا کر یہ فرمایا ہاں حکا بھی ملے گا لیکن حکا میں چونکہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے وہ جہنم سے لانی پڑے گی مسکرا کے ٹال دینا فضول بحث اگر آ جائے تو کہا دینا میرا ظاہرا ظاہری بحث کر لو سرسری بحث کر لو یعنی مسکرا کر ٹال دو بحث میں الجھو نہیں یہ ایک کلیہ ایک ضابطہ بتایا گیا کہ فضول بحث میں مت الجھو اگر کوئی فضول بحث میں الجھنے کی کوشش کرے تو مسکرا کر ٹال دے <coughs> دوسرا ٹکڑا یہ قابل غور ہے ولا منہ مددا اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے فتوا مت پوچھنا کو اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے فتوا مت پوچھنا جو اس لیے کہ اہل کتاب جو ہے ان کے پاس تورات ہے انجیل ہے لیکن محرم شدہ ہے زن اور تخمین اور اٹکل کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے قیاس کے سوا کچھ نہیں ہے لہذا جن کے پاس قیاسات کے روڑے ہوں اٹکل پچھو باتیں ہوں ان سے فتوا مت پوچھو فتوا ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس وہی الہی کا علم ہے پتا یہ چلا کہ زندگی کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں سے مت پوچھو جو پھر قیاس کے تکے چلاتے ہیں در مختار میں یہ لکھا ہے تو قدوری میں یہ لکھا ہے تو ہدایا میں یہ لکھا ہے قیاس یہ کہتا ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے فرمایا گیا ولا تستفت فیہم منہم احدا اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے بھی فتوا مت پوچھو وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا استفتا کا لفظ آیا ہے استفتا میں مطلب نے فتوا پوچھنا آج استفتا آتا ہے تو جواب کیا لکھا جاتا ہے سورت مسکولہ میں یہ یہ کر لیا جائے قذافی در مختار جیسا کہ در مختار میں ارے در مختار کوئی قرآن ہے حدیث کی کتاب ہے فرمایا گیا کہ فتوا مت پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہوں جن کے پاس صرف قیاسات ہوں اٹکل پچھو باتیں ہوں فتوا ان سے پوچھو جن کے پاس وہی الہی کا علم ہے اور وہی الہی کیا ہے صرف قرآن و حدیث بتایا گیا کہ زندگی کے شعبوں میں سے کسی شعبے کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہیں ان سے فتوا مت پوچھنا اس لیے کہ ان کے پاس زن و تخمین اور اٹکل پچھو باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں صحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا آگے ایک بات کہی جا رہی ہے تقولن لشین انی فل ذالک غدا آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں مگر انشاءاللہ اللہ کہہ لیا کیجیے اصل میں واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی ہر ممکن تدبیریں اختیار کر لی لیکن آپ کا مشن تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تب بڑھتا چلا جاتا تھا یہ بہت پریشان ہوئے لہذا انہوں نے علمی مقابلے کی ٹھا علمی مقابلے پر لمبوٹی باندھ کر کے میدان میں اتر آئے پرانے نے کو جاہل کا اب جاہل علم کے میدان میں لمبوٹی باندھ کر اتر آئے تو پھر اب علم کی خیر نہیں ہے اب ان کے پاس کوئی علم تھا نہیں بھاگے بھاگے مدینہ پہنچے یہودیوں کے پاس کون تھے نظر ابن حارث اور اقبا ابن ابی ادیم یہ دو مشرق مدینہ میں اہل کتاب کے علماء سے جا کر ملے انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم تمام تدبیریں اختیار کر لی لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوئی کوئی ایسا علمی سوال ہمیں سکھلا دو کہ ہم پوچھیں محمد اس کا جواب نہ دے سکیں تو انہوں نے تین سوالات لکھ کر دیے کہ یہ تینوں سوالات جا کر کے اپنے صاحب سے کرنا اگر جواب نہ دے سکے تو اعلان کر دینا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولتا ہے وہ تین سوالات کیا تھے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے روح کیا چیز ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں دے دیا گیا دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا آسان کیا کے بارے میں تیسرا سوال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے زر کرائن کے بارے میں یہ تین سوالات کیے گئے تھے انہوں نے یہی تینوں سوالات مدینہ سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا کئی دنوں تک وہی نہیں آئی آپ پریشان ہو گئے بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے اس کے بعد ان سوالات کے جوابات پر وہی نازل ہوئی لیکن اس تمبی کے ساتھ کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں مگر انشاءاللہ کہہ لیجیے اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے بندہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اپنے اس کام کے کرنے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کر دے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تابع کر دینے کی وجہ سے اس عمل کے اجر سے ہمیشہ متمتع اور مستفید ہوتا رہے گا فائدہ سبق کیا ملا مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے اور ایمانی طریقہ فکر و عمل یہی ہے اور ایک مومن کا انداز ایک مومن کے سوچنے کا اور کام کرنے کا انداز طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا ہر کام مشیت الہی کے تابع ہو اچھا آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا وجہ بتائی جا رہی وہ رب بتائی جائے نصیب آپ جب بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں یعنی آپ نے بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے آدمی بھولتا کیوں ہے بھولتا کیوں ہے غفلت کی وجہ سے آدمی بھولتا کیوں ہے غفلت کی وجہ سے اور غفلت کب ختم ہوتی ہے جب اللہ کو یاد کر لیں ذکر کر لیں کوئی بتائیے وزقر رب ادا نصیب جب آپ بھول جائیے تو یاد کیجئے بھولتا ہے آدمی غفلت سے اور غفلت کب دور ہوتی ہے جب یاد کرے اللہ کو اللہ کو یاد کیا تو غفلت دور ہوئی غفلت دور ہوئی تو پھر نسیان نہیں ہوگا وزقر رب کا نصیب جب آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیجیے لیا قرب من ہادہ رشدا کہ قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب اور کسی ہدایت کی ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں خاص طور سے انبیاء کرام ان کے بھول اور ان کے نسیان بھی موجب برکات ہوتے ہیں ان سے کوئی لفزش ہو جائے ان سے کوئی بھول ہو جائے تو یہ بھول بھی امت کے لیے ایک تحفہ ہے امت کے لیے ایک نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں نہ بھولتے تو ہمارے لیے نماز میں آسانیاں کیسے پیدا ہوتی بہت ساری باتیں آپ بھولے یہ بھول آپ کی موجب برکات ہے تحفے ہے امت کے لیے تو انبیاء کرام کی جو بھول ہوتی ہے یہ موجب برکات ہوتی ہے اس میں برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نسیان کا حل بتایا جاتا ہے تاکہ دو فائدہ حاصل ہو کہ نبی ہمیشہ الرٹ رہے نسیان نہ ہونے پائے اور دوسرے یہ کہ نسیان میں مبتلا ہونے کی وجہ سے امت کو آسانیاں فراہم کر دی جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے تذکرے کو پھر درمیان میں لا رہا ہے پھر لا رہا ہے درمیان میں کیا کہہ رہا ہے وہ صوفی کا کافیم سلا سمیت ان سنی نوزداد ٹھہرے وہ اپنے غار میں تین سو سال اور زیادہ کیا انہوں نے نو یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ غار میں ان کے قیام کی واقعی مدت کیا تھی تین سو سال بس اس سے پہلے کہ ہم وزدادو تیسا کے اوپر بحث کریں پہلے یہ بتا دیں کیا حالات کی ایسی تیوالت جو صدیوں سے متجاویز ہو پاسبل ہے ممکن ہے کیا زندگی اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ آدمی تین سو سال تک سوتا رہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے یہ تعجب تمہارے لیے ہو سکتا ہے تمہارے لیے حیرت انگیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور تین سو سال تک سوتے رہنا یہ سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف نہیں ہے اب تو جتنا ریسرچ آگے بڑھتا جا رہا ہے قرآن کے حقائق اتنے ہی زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں فزکس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میٹیریل ہوتا ہے میٹیریل مادہ جس کو انرٹ میٹیریل کہتے ہیں جامد مادہ فزکس کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں انرٹ میٹیریل جامد مادہ جامد مادے کے اندر ایک قسم کے بیکٹیریا کو ڈال دیا جائے مثلا ایک انرٹ میٹیریل کا نام بتاتا ہوں میں سلیکا فزکس کے اندر یہ نام موجود ہے سلیکا سلیکا جو ایک انٹ میٹیریل ہے ایک جامد مادتا ہے اس کے اندر ایک بیکٹیریا ایک جرسومے کو جس کا نام ای کول آئی ہے ای کمپاؤنڈ کی سائن اور اس کے بعد سی او ایل آئی ای کول آئی یہ ایک جرسومے کا نام ہے ایک بیکٹیریا کا نام ہے تو سلیکا نامی انرٹ مادے کے اندر ای e. کولائی نام کے بیکٹیریا کو ڈال دو ملا لو اور پھر اس انرٹ میٹیریل کو ایک نلکی کے اندر ڈالو یہ جو ای e. کولائی نام کا جرسوا ہے ای e. کولائی نام کا جو بیکٹیریا ہے جانتے اس کا لائف اسپین کیا ہے حیات کی مدت لائف اسپین اس کا مدت ہے